الحمد لله رب العالمين 一些新闻。 نام نام مبارک ہے آج من اللہ نور و سارے سارے سونے لیکن نام تیری شفت اور تیری عشق کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتشر

پورا نظر نہیں ہوگا دل کی اکھ نہ جب خدا نہ بلانا کے တင်းလာတဲ့ وصف جامع جڑا مشترک بین الانسان و شمس او کی ہے کہ او دی مزاج اللہ تعالی نے کیا گرم تیرا مزاج بھی گرم تو مزاج بھی گرمی دونوں میں ایک ہے سبحان اللہ

گل ہے جوڑ لب چیزاں جوڑ لبے اونوں درخان آکھدے بندے دا جوڑ چیلا چور ہے مولا لال چور چکا پولا نام ہے اپنے اکھان آل کتنا چیزہ لگتے ہیں جنیا سارے چیزہ کو لے کے کیا ہے پیغر کے دہن قوموں کی تباہی مرکز سے کتائی اور میں نے مدرسہ کے رہا کی مرکز میں مبتا تھا کیوں

اساں چھکیے کھمبے کے کمرے نال جنو دیکھے تے ہر شک پے پے کے نال جن کا سامان ہے جن کی دنیا ہے ان کی شور سے یاد آوے گا جن کی شور جانا ہے ان کا مقصد ہے یاد کی دنیا لا ہوے گا جن کا شور کے مقصد یاد آ رہا ہوے گا ان کا طریقہ زندگی کے لا ہوے گا

سال عطا کیا وہ تو بے دار ہے بے گھر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بندہ اس حال چنگا لگ دے بندہ کو دا لگ دا بے دار بے گھر اللہ رب العالمین کی کیا شان ہے نہ تا کوئی دار ہے نہ تا کوئی گھر não dá tá دلیل کی سبحان اللہ

اگلے دن شادی مانے اللہ ہے شادی مانکور اجی انوے نظر وحید کا جو ہے کھانا ہوئے منیا نہ ہوئے شمجا نہ ہوئے دیشا لے کھانا ہوئے وہ آنے تو نور کی نتوا میں رہا ہوں <laughs> بیٹھا ہوا جی بیٹھا ہوا چھٹی مسئلہ کو میرا نہیں کر رہا ہوا ہے

فَدْنَبِي رَبِّ نَيْهِ رَبِّ مِنْ تِلِ نَعْبَانِ آئیتا مولی پیر ہوگا میں کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مربع آنے ایک مربع جو چاہتا میں کیا کرے چلے تری ہزار آ رہے ہیں مربع کی دال کیا کریں گا چلے تری ہزار آ رہے ہیں

میرے نال نال نال نال میرے میرے میرے

اس دفعہ کیا ہے خاجا میری بیٹے نے کھایا بچیاں دے خدا وا کھا میں خاص دے کتے نے کتے بنائے ہیں خدا تو مجھے اچھا نے بنے ہن پہنا رہے تو کی چاہے سننا ہو دل ہے کیلو میں چاہے بہت ہو گئے پہلا پڑا ہوے تو کو کی ہوتا ہے خدا کا پڑا تو بولی بھائی

اللہ کرے پنڈا بیٹھے شانتی

منہ کھول گیا اور خدا منہ کھولی کھڑے تھے تو ایک دن منہ بند نہیں ہوتا کیا خدا نام سارے آ کر کے نال خدا نے کیا کہا مولا تو ایک ہی ہوئے جادو کر خدا والا منہ کھول دیتا ہے کہ وہ بند کر رہا ہے یہ ہو گیا آپ نے فرمایا کیا میں کھول دیتا ہے خدا نے کوئی نہ میرا دے نہیں میں نے منہ کھول دیتا ہے کہ تو خدا ہے بند کر

لیکن چلے نو پتہ ہے کہ کائنات میں ایک ہی حقیقت ہے ساری کائنات کا خالق مالک رب بھی نہیں ملک تو کل شے والا ہے تو جان سبحان اللہ جو کچھ ہوئے گا خدا کو جو ہمیں گا جو کچھ ہوئے گا نبی کے ساتھ کرتا سونا کرتا نبی جو بھی کرے سونا ہی کرتا ہے خدا رسول ہوئے اسلام

جہان کلمے ہاں۔ دیا ہاں۔ ہاں۔ کیونکہ کلمہ کا حصہ توحید کا کلمہ کا حصہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو جو فرمان دے دو میں جہان کلمے دے اندر کہ چلے دو میں جہان خالق مالک رب ایک کے ایدا نبی رسول حبیب طبیب بھی ایک کے پتا لگ جائے پتا لگ جائے وہی کائنات کا بادشاہ ملاد شریف منانا یا ولادت کا سادہ کا ذکر کرنا اس ذکر خیر کو آٹھنا ایک پیتا پہ رکھتے کے رکھنا میں یہ بھی سمجھو اس مول میں کا مذہب ہے مول ملا کا مذہب ہے اولیاء دا نہیں ہے گا اولیاء دا مذہب کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا قرآن الحمد اقبال الحمد شریف بسم اللہ اقبال بسم اللہ دیو اقبال با شریف نقطے اقبال نقطے کو کھلے لے جاؤ کہ ملا تک پہنچ جاؤ گے نقطے کو کھولو نقطہ ہے اے نقطہ ہے انہوں بتایا تے بڑھا الف کو کہنی کی تا دے بے بند کہنی کی تا دے بے بند انج یعنی کیتا تے سی بڑی انج یعنی کیتا تے انت بڑی ایک ہے تری تری بتی بتی نکلے ملاؤ شمار کلام گئی بڑا کتاب کی اصل نقطہ ہے کائنات کی اصل محمد رسول اللہ کا نور ہے کیا ہے نور محمد کائنات کی اصل ہے دکھتا ہے قرآن کی اصل ہے یہ ہے نا ہوں اللہ رب العالمین نے فرمایا نور آیا کتاب آئی اچھا کتاب نو اکٹھے رکھنا ہے نور نو بھی کیا مطلب کہ اگر انسانی شکل میں قرآن ویک لائے گا تو محمد رسول اللہ اگر محمد رسول اللہ کتاب شکل ویک لائیں گے قرآن مجید کتاب کی نشانہ کتاب دے رہے

فیکٹری چوکیاں وہ جلیا مگر چیز جاؤ آ خدا سارے نال ہے وہ جلیا تو ایک ہی آ نعمتا مولا ہی دینا اللہ تعالی بچے پورے گا تمیز پتا کتنے لگے گا دس روزانہ

کے پھر اسی نال استاد اے سارے شاگرد اے سارے نوکر اساں نال ہاتھ اے سارے چاو نوکر بن کے اساں تے موشن ہو کے دوست دوست حاکم پاشا اسی ہو کے جب قران حق کرے گا سارے شاگرد رہے گی سارے شاگرد کی نورا کی محبت ہوے گی جب قران آوے گا اوپر محمد کی محبت ہوے گی سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کا ہے شان ہے

میں سونے چاہتے تھے جو ہلکے ہوتے ہیں دو گھر پڑھتی پڑھتی ماں ہے رب الرحمن آپ صاحب کو بیٹی جانے ہیں اس حد کے جاواں جس ہوئے ہو جاوے میاں شیر رحمانی رحمت اللہ علیہ کو مرید یا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکات ہو سونا چاہتے بڑھا ہے آپ نے فرمایا اچھا اچھا پر میں پیشاب کر رہا ہوں قضاء حاجت کر رہا ہوں آپ قضاء حاجت جو کر رہے ہیں پیشاب مبارک جو فرمو نے واپس جو ہے آپ نے فرمایا اچھا اچھا سونا بڑا ملا ہے سونا بڑے زمین بیتی بار دیکھا تے سونا بڑا جانگی ہے آیا ہے ان بادشاہ کا کیا کرنا ہے وہ قوم کے فائدہ میں کمال دوشے و مارنی بادوش کی کمال آتی ہے پر کو کمال آتی ہے کہ جلیا پہلے تم ڈانسی اور پھل دو ہیں خیال اس دو ڈانسی اور پھل دو اور پھل دو نہیں رہے

ہے بڑا کچھ دکھایا انہیں کہا چلے آسان ہے کہ تو جی مل جائے رضی علی کے میں نبی بن جائے ہم میں نبوت کے میں منکر بن جائے تو نور بھی کھا میرا نور بڑے نور بڑے جب تو ایک بھی کھا جو جاوے پھر نبی بڑے ہو جاتے میرا دوست کیوں کیا بات کیا بات

نور اور کتابوں میں دو انویلاؤں پہ ختم نبوت بننا ہے اللہ رب العالمین نے انسان کو خلیفہ بنایا کی بنایا خلیفہ خلیفہ بنایا جاتا ہے بنایا جاتا ہے

یہ ماحول معاشرے سے بندے ہوئے تعلقات لائن ٹائم کے حد بن گیا جن قانون آنے ہیں اے حد دے قانون یا پھر دو شروع کا بغیر قانون کے ہاتھ میں کبھی انسان کی تھی وہ کہیں گے قانون اور حد یا پھر دو شروع کا ہے یا قانون حد بندے بنوں گے یا مولا بناوے گا بندے بناوے گا جمہوریت کے رام بناوے گا شریعت سبحان اللہ

پیسہ بادشاہ کے ڈنڈا یہ چار چیزیں نظام حیات لیکن یہ اپنی مرضی کرش ہے کہ قیامت والے دن میں تیرے کو شان ہونا ہے کہ تیرا یہ کیتا سی تو تے قیامت کا خالق خالق رب نے مایا اچھا مالک مایا وہ مرضی تیری کیا بات خالق میں مرضی تیری تیری مرضی نہیں چلنی ہن بہول واش کا کام کر دے نا پیسے نال

حکومت خلافت خلافت حقدار صرف مسلمان ہے ہے ہے کیوں کہ بھی حق حق حق حق گی دین دین گا اور پوری دنیا ساڈا ساڈا حکومت

ہوں دین لہذا خلافت ہوں خلافت چار ہو مارے السلام دے پیچھو جی میں دشمن نبی ہیں دے کلے کلے ہوتے شان وہ تیری دے دماری ہے یہ دشمن بھی کٹھے ہو گئے دشمن بھی مطابق آخر وہ جو دشمن ہے وہ تیری میری دشمن کی آخری ہے انہوں نے سوچ آخری انہوں نے فکر آخری انہوں نے قدم آخری انہوں نے نشان آخری وہ دشمنی ہے کی

مولوی پیر دیو جو راجے خان کا تو بڑا دشمن کا ہوئے بڑا ایمانوں کی شرط نہ ہوئے بڑا دشمن ہوئے بڑے پیسے کھانے والے بڑا دشمن ہوئے یہ گرام بھی بڑے بڑا دیدہ کھو درا درا کھو درائی بھاگے بڑا دشمن ہوئے آپ کو جڑا بڑے رسول دا دشمن ہوئے بڑا دشمن ہے جب میں دوستی دوستی کا میلا رکھے گا اللہ جی کا اپنے واش لے گا کمان جب میں بندی آگے سبحان اللہ یہ دوستی دوستی کا میلا

خلافت کا ایک جوڑ ہوتا ہے خلیفے کا رفع خلاف حلے خلاف رفع بنا لو دو لڑنے والے میں شلو کرا دینا شلو تو کا قانون ہوئے شلو تو کا نظام ہوئے اگلے باقی میں شلو کراؤ یا کرو ان کی مرضی لیکن وہ نظام قانون ہونا چاہیے رسول نبی کا کام امن پھیلاؤ فساد کا خاتمہ زمین کما یہ کینے ہے خدائی قانون نا سبحان اللہ اور یہاں اور صدا کی کچھ نہ ہوگی ایک کم دے صدا شخصی میرے اپنے فکر کی صدا اخلاق کی صدا عمل اعمال کی صدا یہ نہ صدا شخصی ایک ہے تقدیر منزل گھریلو نظام کی صدا ایک ہے تقدیر ملل ملت اس کا دوما سے کے اعمال کی صدا ایک ہے اصلاح پیدل میل کا اقوام فیصلہ کو قوت رکھنا اور آپ سولہ اس شخصی تو لے کے اسلام قانون کو پار آدمی انفرادی ملی شخصی

کیا فرمایا کہ انسان جو ہے خدا نے عقیدے نال گاڈ عقیدہ کیا ہے شاباش جے میں خدا دے متعلق عقیدہ رکھو گے اوویں تو ساری زندگی ہوے گی سبحان دسو خدا بن سکتا ہے بڑھن والے کو خدا نے یا بڑھن والے ماں بڑا خدا خدا کو بڑھائے مرضی مرضی مرضی نہ ہوئے ہونا مزہ نہیں ہوتا اپنی اپنی اپنی نال پھر خدا خدا خدا ہی ہی دے جب جد گا بولے گا گا گا کون کون جب خدا خدا ہی اپنی مرضی بولے بولے سی نام چوکی بیٹھا اگے بول

تو جناح پہ جنگا جنگا پہی کرنے میں خدا اپنے ہاتھے لگڑا جب تو تشتی خدا مانگے تو یہ ہوں گے جو جب تو خدا جو کیونی گئے ہیں جنگو جنگا پہنے گا سیاہ کرنے میں آپ کا مصباب ہو گیا تو لوگوں کے آگے پوچھتا ہے خدا پہنا بڑھ گئے ہونے کے بندے کھینٹ گئے ہونے انسان ہے خدا مردام یعنی نے مٹی مٹی مٹی مٹی مٹی نے نے نے نے نے نے انسان انسان انسان انسان نہیں نہیں بڑھایا بڑھایا کے خدا خدا خدا اور معاشرے لیے آپ کی پیش پورے کرائی ہے خدا معبود خدا دے ہنکے حق بیا تم ختم کر کے دے قانون صاف بندے معاشرے دے کے کیڑے بنائے سن رسم و رواج نسلی تفوق جو بچہ ہوئی یاد نہیں بڑھتی مال و دولت حسب نسب حکومت دے طاقت عہدے دے منصب انہیں بہت بنائے ہوئے سن ہلکا دیکھ پایا گیا بات

تین سو ساٹھ گوشت مرغی تو سب کے لیے آنا مرغی اس سے بولتے ہیں لیکن مٹی نہیں اچھا نہیں بولتا نہیں بولتے ہیں اس کو حلال حرام کر رہے ہیں لاکھ مدلین جو نہیں سننا نہیں مانے پاس جب مانو یا جیل جاؤ سنا میں اخبار ہے بہت اچھے دلی شاہ رسول اللہ نے کتنا جینا مانا تعلیم نال تربیت نال تعلیم نال تربیت حکومت جہاد تبلیغ دعوت چھ چیزوں تریلی شہادت تری شفارے ترائے جمع سان ملا کے آج اصاف اور ازواج پوری دنیا کے ختم کیا کوفر شرک نو ظلم نو معاشیت نو Thank you. جیڑے نظام آپ نے ختم کیا اج وہ نظام نمے رنگ میرے کو آ گیا ہے لیکن امت کی اس انسان کی ضرورت ہے جنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال مزاجی مناسبت رکھے گا ہوئے جیڑا نہ طاقت کو خوف رکھا ہوئے نہ کافر کی سازش شکار ہوئے شکار ہوا شکار ہوئے نہ شکار ہو سارے پورے معاشرے کو پار کیتا ہے آج یہ پورا قرآن سنا کے پورے معاشرے کو پار کیتا جائے اور نبی نبی کی ضرورت کوئی نہیں کتاب ہمارے پر موجود ہے لیکن نبی نے نائب کی ضرورت ہے نہیں نہیں ہمیں لائب کی لوڑ ہے لائب مصطفیٰ ہے

سبحان اللہ دنیا میں حرام کمی کر جیل جیل کی کمی کر اپنی معیشت حرام کی کمی کر اپنی معاشرت کی کمی کر اپنے کمیز ہے اسلامی تعلیم اور تربیت اسلامی ہے جنوب ہے وہ اکیلا ہے اچھا بہت زیادہ پیچھے رہے قرآن پڑھا گے تو بک بنا گے انگریزی بک پڑھا گے راستے بنا گے نہ تو مریضی ہے بندے تو خدا نہ انسان انسان خدا گل بندے بندے ہیں تو تو سب سب نہیں نہیں پہ بڑھتے رکھ دیا ہے ہے ہے ہے ہے ہے تاکہ رات میرا میرا میرا اخلاق دین ایمان ایمان میرے میرے بہت معاشرے سے رکھی رکھی گئی گئی مال و و دولت نمبر جو نے پیسہ یہ نال نال بڑھتا اسلام کی عزت اور اور کرامت کے کے کے تقوی دنیا شان آخری وہ لوگ آتے ہیں کہ مولوی کے مزہ نہ آیا کہ سان کی ملے گا ہوں سن ایک بندہ ماں ماں جی گاہ کی خوشی کرے ماں جی گاہ کی خوشی کر کے کبا کر کے گوشت ایک پاس وقت کرے چچرے بولیاں ایک پاس وقت کرے گوشت دے دوستوں ماں پا پا لے شیر شیرا میں وہ کوجری پھاڑ کے نہیں کتیا پا دے کوجری لے جانے کتے بندے کے دوست اس بن ہوتے کر سوال

ایک ایک دنیا دین اللہ کافران منگے دنیا اولا ایمان دنیا دیسی ہے ٹائم ہے مکہ دین مومن دین پہلے رکھتا ہے دنیا پہلے رکھتا ہے چلے ہے دنیا اولی ایمان سمیں کہ گوشت دین مصطفیٰ سمیں اے تھوڑا کھوڑے لگے تھی جمعہ کھوڑے کی میدان قیامت آلے تھے سولو ایتے مولو یا اللہ جا لے جنتا دیڑی ہمیں یہ دنیا اولی ہے کچھ جو کہ آگے سارے مار کے قرآن پاٹ مار کے

ایمان پایا ہزار ہزار نوکر جہاں کافر اتنی عزت دے رہا پہ جن جا حبیب پریشانی میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاروق اعظم کیا تو خدا دماغ کے راضی ہے اللہ نے منع کی کہ دنیا بڑی ہے سارے کی آخرت بڑی ہے اللہ کی قسم کبھی یورپ والے معاشرے نہیں دیکھنے کا نبی کے یارہ کوئی کوئی سامان کوئی کھجیاں دی چھڑیاں کے سبھی سن کھجور

زکر نہیں کرتا تو کسی پیچھے لگتا نہیں وہ لا ہوتا ہے تعلیم کر دیا کتاب آلہ ہوئے تو سال بھی آلہ ہوئے

آپ نے کی سکھایا پال جینا نے جان ایک ہے بندے سوچ ایک ہے طریقہ ایک ہے مقصد ایک ہے شمع ایک ہے نظام اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیری میری سوچ بدلی ہے سوچ بدلی اللہ واحد لا ہے ہر شے کا خالق مالک اللہ ہے زندگی آخرت کی نظام شریعت نقل کا نہیں کریں ہم تیار سے دی ان شاء اللہ سوالے سبحان اللہ چار دن رہیں انشاءاللہ سجدے کرتے ہیں پاس میں جا دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو ان کے لاپرواہی